حضرت ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو سنن نسائی حدیث نمبر سات سو اکسٹھ